تو سر دیسی بندیاں دی میں گل نہیں کرتا میں ترقی والوں کی کرنا توجہ نہیں فرمائی وہ بڑے ہی غیرت والے گیرے والے لوگ نے ہوئے ہوئے ہوئے وہ کپڑے پاؤن تے بہت ہزار غیرت والے کپڑے پا جنگ نے پینٹ شرٹ کدا کیا ہے کہ نہیں ٹوئے چی بندہ کدی فردا ہوتا کپڑے بھی پائے ہزار آ کے نہیں میں میں وا مونج کٹی چی تو کدی ایڈی جی بٹھیرے کی کتی ہے کہ نہیں اتو تھلے پینٹ اس کھوتے کی پوایا میں اگلے دن اتنے جام کیا جاوا والے پاس آج چریوڑ تو اگے لگے نا تو ایک منڈا بچ آ کھڑا پینٹ شرٹ میں اپنی چادر اس چاطر کے سی میں چادر اپنی لا کے نا تمہوں ولٹن لگ ماچا شہر کی میں پتھر کن کن پل پل کہ چاچا میں لگا میں پتر سوار کے آدھا چاچا سکول والے بغرت کیتے سال آپ کا سکول بغرت ایڈا کمین سن لباس پوا چڑیا نہیں قسم خدا دی کر کے آنا لباس کا مقصد حیا غیرت بچانا ہے پردہ بھی آیا ہاں. اج والے بیبیاں ایڈیاں ایڈیا والیاں بن گئی نے سڈیا باواں اتوں تک کتوں تک نے سارے کوئی بندہ نہیں اتنے تک بخت آیا بٹن گاٹے فٹ جن بیٹھے جی سارے گاٹے بٹن لگا بخت بھی ہیں وہ بغیر بٹن ہوئی سڈے کپڑے ایڈے کھلے ویسے چشتی بڑھ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے کہ نہیں ویخ بخت والے کہ نہیں اچھا ساڈے ہیں موٹے